غیر مقاتلین پر زیادتی جنگ میں مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا دشمن قوم کے ہر فرد کو دشمن سمجھا جاتا تھا اور اعمال جنگ کا دائرہ تمام طبقوں اور جماعتوں پر یکساں محیط تھا عورتیں بچے بوڑھے بیمار زخمی کوئی بھی اس ہمہ گیر دست درازی سے مستثنا نہ تھا بلکہ دشمن قوم کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے عورتیں خصوصیت کے ساتھ جنگی کاروائیوں کی تختہ مشق بنائی جاتی تھیں مفتو قوم کی عورتوں کو بے حرمت کرنا ان کے پردے اٹھا دینا ان کی تحقیر اور تزلیل کرنا فاتح کے مفاخر میں شمار ہوتا تھا اور شعراء بڑے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے ایک شاعر کہتا ہے بہت سی شریف عورتیں جن کے غیرت مند شوہر ان کی حفاظت میں پوری کوشش کرتے تھے ان کے پازیب میں نے کھول دیے ایک اور شاعر کہتا ہے اس وقت اصل مقصود گوری گوری پردہ نشین عورتیں ہوتی ہیں نہ کہ چرا سے واپس ہونے والے اونٹ امرو بن کلثوم جنگ میں بہادری سے لڑنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے قبیلے کو اپنی عورتوں کے بے حرمت ہونے کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہتا ہے ہمارے پیچھے گوری گوری خوبصورت عورتیں ہیں ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ تقسیم یا ذلیل نہ کی جائیں بسا اوقات شدت غضب میں دشمن کی حاملہ عورتوں کے پیٹ تک چاک کر ڈالے جاتے تھے چنانچہ عامر بن طفیل جنگ میں اپنے قبیلے کی فتح کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے جوش میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے بعد اس کے کہ ہم الریح میں نہد اور خشعم پر کاری ضرب لگا چکے تھے